ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ہمارے پاس تھوڑی سی جو تھی پھر جتنی مدت تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم نے اسی سے کھایا پھر ہم نے لونڈی کو جو تولنے کے لیے کہا تو اس نے تولا پھر بقیہ جو بھی جلد ہی ختم ہو گئے لیکن اگر ہم اسے چھوڑ دیتے اور نہ تولتے تو اس میں سے اس سے زیادہ مدت تک کھاتے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو سڑسٹھ یہ حدیث صحیح ہے